السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضره رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون وقال سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال سبحانه وتعالى إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون حضرات انتهائي قابل تكريم سفید ریش بزرگوں میرے نوجوان بھائیوں معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں تجھے کیا ملے گا نماز میں نماز ایک ایسی حقیقت ہے گہرائی کے ساتھ دیکھا جائے تو پوری کائنات نماز کے اندر ہے صبح کا یہ سہانا وقت اس وقت پرندوں کا چہچہانا اس وقت چھایا ہوا ایک سکون و اطمینان اس وقت چھائی ہوئی ایک خامشی اور ایک عجیب سی پرکیف کیفیت اگر آپ اپنے دل کی دھڑکنوں سے پوچھیں اور گہرائی کے ساتھ تجزیہ کریں تو آپ کا دل گواہی دے گا یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس وقت بھی پوری کائنات نماز میں ہے كل قد علم صلاته وتسبيحه كل قد علم صلاته وتسبيحه وإن من شيء إلا يسبح بحمده سبح لله ما في السماوات وما في الأرض يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض حتى کہ اس کائنات کی معمولی معمولی حقیر اور چھوٹی چھوٹی سی معصوم چونٹیوں سے لے کر دیو کامت ہاتھیوں سے گزرتے ہوئے آسمان کو تھامنے والے فرش ہو کر فضاؤں کی وسطوں میں اور سمندر کی گہرائیوں میں اور زمین کی پہنائیوں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ رب العزت کی عبادت اور اس کی تصویر اور اس کے حضور اپنے انداز میں نماز بجا نہ لا رہی ہو بس ابھی سورج کی نماز کا وقت ہونے والا ہے یہ اپنی نماز کا ابھی ابھی آغاز کرے گا اور مغرب میں جا کے اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں کرے گا ابھی پرندوں کے چہچہاٹ کا وقت ہونے والا ہے یہ اپنی نماز کا آغاز کریں گے اور شام کے پردے کے چھاتے ہی یہ اپنی نماز کا اختتام کرنا شروع کر دیں گے پہاڑوں کے اندر جب زلزلے آتے ہیں یا ان کے سینوں سے جب پانیوں کے چشمے جاری ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت قصور کے باسیوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قصوى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ أَمَّا تَعْمَلُونَ پہاڑوں کے اندر سے رسنے والا پانی اور ان کے سینے سے پھوٹنے والے چشمے اور ان کی چوٹیوں سے گرنے والے چھوٹے چھوٹے پربت کے تودے اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کی یہ ساری کی ساری کیفیتیں چشمے نہیں ہیں وہ یہ تو وہ آنسو ہے جو وہ اللہ کے حضور بہائے جا رہے ہیں اور ان کے تودوں کا گرنا یہ در حقیقت ان کے سجود کا وہ انداز ہے جو وہ اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں لیکن اللہ رب العزت کو اس کے باوجود بس ہماری نمازوں کا انتظار ہے کیلکولیشن تو ہماری ہی نمازوں کی ہوتی ہے کاؤنٹنگ تو ہماری ہی نمازوں کی ہوتی ہے حساب و کتاب تو بس ہماری ہی نمازوں کا ہوتا ہے لیکن آج کے اس درس کے اندر ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ تجھے کیا ملے گا نماز میں کس نمازی کو نماز سے کیا ملتا ہے کچھ نمازیوں کو نماز سے عذاب ملتا ہے کچھ نمازیوں کو نماز سے ثواب ملتا ہے کچھ نمازیوں کو اللہ رب العزت نماز ان کی نماز کے اوپر منافقت کا فتویٰ لگاتے ہیں کچھ نمازیوں کے بارے میں اللہ رب العزت خاشین کا فتویٰ لگاتے ہیں تو آئیے جو سب سے بدترین نمازی ہیں ان سے ہم آغاز کرتے ہیں اسے ہم کہہ سکتے ہیں نمازیوں کی سب سے پہلی قسم وہ ہے جن کو ہم منافقین کہہ سکتے ہیں منافقین کی نماز اور ان کو نماز کے اندر کیا ملتا ہے منافقین کی تہجد اور ان کو تہجد میں کیا ملتا ہے منافقین کی تراوی اور ان کو تراوی میں کیا ملتا ہے منافقین کے سجود اور رکوع اور ان کو اپنے سجود اور رکوع کے اندر کیا ملتا ہے یہ کبھی نہ سمجھیے گا کہ منافقین کا ٹولہ ہماری اس دنیا کی تاریخ سے بس صفا پلٹ کے ختم ہو چکا ہے نہیں کتاب منافقت بالکل آج بھی ویسی ہی کھلی ہے جیسے عہد نبوی کے اندر کھلی تھی منافقت کی نشانیاں آج بھی بدرجہ اتم ویسی ہی پائی جاتی ہیں جیسے اس عہد مسعود کے اندر پائی جاتی تھی بلکہ سب سے خوبصورت سب سے مبارک عہد کے اندر منافقت کا پایا جانا اس بات کی نشانی ہے کہ خیر القرون میں جب منافقت پائی جاتی ہے تو اس کے بعد جو شر القرون آ رہے ہیں اور جو برے ادوار آ رہے ہیں ان کے اندر منافقت کی ویلیو منافقت کی ریشو منافقت کی اوسط اور منافقین کی تعداد تو بڑھتی چلی جائے گی منافقین کی سب سے پہلی نشانی نماز کے اندر یہ ہوتی ہے وَإِذَا قَامُوا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قُسَالَ يُرَاؤُونَ النَّاسَ نماز کے لیے جی نہیں چاہتا ہے جانے کو دل بھاری بھاری سا ہوتا ہے وجود کے اوپر یوں جیسے کسی نے پتھر رکھے ہوئے ہوں یوں لگتا ہے جیسے کوئی دھکے دے کے نماز کے لیے بھیج رہا ہو دل نہیں چاہتا ہے بس دھکے سے لوگوں نے بھیج دیا معاشرے نے بھیج دیا عادت کے طور پہ چلے گئے دکھانے کے لیے چلے گئے دکھلاوے کے لیے چلے گئے یوراون وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ کام کرتے ہیں حتیٰ کہ ہماری اس عہد کے اندر بعض ایسے منافق نمازی بھی پائے جاتے ہیں آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ انہوں نے مخصوص قسم کی کی پتھر ایک چھوٹی سی چیز ایسی بنا رکھی ہے جس کو اپنی پیشانی کے اوپر رگڑتے ہیں اور ان کی پیشانی کے اوپر کالا کالا نشان پڑ جاتا ہے بعض تو حقیقتاً اتنے سجدے کرتے ہیں کہ وہ حقیقی نشان ہوتا ہے اور بعض مصنوعی نشان منشیات کے کاروبار کرنے والے بہت سارے داڑیوں والے میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں اور زندگی میں ان کا مشاہدہ کیا ہے کہ اپنے اس کاروباری دھوکے کے اوپر کور دینے کے لیے کاروباری منافقت کو چھپانے کے لیے اور اپنے اصل چہرے کو کور دینے کے لیے بعض ایسے منافقین باقاعدہ آن دی ریکارڈ ہے کہ چھوٹی چھوٹی پتھر کی سیلے اپنی پیشانی کے اوپر رگڑ رگڑ کے اس کے اوپر سجدوں کے نشان ڈالتے ہیں تاکہ لوگوں کو ہمارے معصوم چہرے اور پیشانی کے اس محراب سے دھوکہ ہو جائے اور وہ جو دھندا ہم کرنا چاہتے ہیں جو غلغپاڑا ہم کرنا چاہتے ہیں جو فراڈ ہم کرنا چاہتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ طرح طرح کے معاملات کے اندر خیانت اور کرپشن ہم کرنا چاہتے ہیں ان کے اوپر میری پیشانی کے محراب کا سجدہ ہی پڑا رہے اللہ رب العزت نے ایسے منافقین کی نشانیاں بھی بتائیں اور تھل لذیذ يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون سورة الماعون ایسے ہی منافق نمازیوں کے اوپر تبصرے کے بارے میں آئی ہے ارائیت الذی یکذب بالدین بھلا کیا خیال ہے تمہارا اس شخص کے بارے میں جو روزے جزا اور انصاف کو جھٹلاتا ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِينَ سجدے بڑے لمبے کرتا ہے اور اس کے پڑوس کے اندر اربوں کروڑوں کی کوٹھیوں میں ایک یتیم بچہ ہے جب وہ اس کے دروازے پہ آتا ہے تو اسے دھکے دیتا ہے اس کے اپنے ہی خاندان اور فیملی کے اندر ایک یتیم بھانجا ہے اس کے منہ کے اوپر تھوکنے سے گریز نہیں کرتا اس کے اپنے ہی خاندان کے اندر ایک یتیم بھتیجا ہے اس اس اس کا مال ہڑپ کرنے سے سے باز نہیں آتا اور کی نماز اسے بات روکتی نہیں ہے اور بھلا کیا خیال ہے تمہارا اس شخص کے بارے میں جو روزے جزا و انصاف کو جھٹلا رہا ہے فدح یہی تو ہے الیتیم جو یتیم کو دھکے دیے جا رہا ہے ولا طعام غریب کے کھلانے پہ اسے کوئی خیال نہیں ہے اس کے دسترخوان کے اوپر شام کی افطاری کے وقت دس دس کھانے بڑے سجا سجا کے اچھی طرح سے رکھے ہوتے ہیں اور اس کی ویسٹ بن کے اندر بیسیوں کھانے تو جا سکتے ہیں اس کی ویسٹ بن کے اندر بچی ہوئی بریانیاں تو جا سکتی ہیں اس کی ڈسٹ بن کے اندر بچی ہوئی روٹیوں کے ٹکڑے تو جا سکتے ہیں لیکن یتیم اور مسکین غریب کے پیٹ میں وہ نہیں جا سکتے ہیں ولا يحض على طعام المسكين نہ یہ خود مسکین کو کھلاتا ہے نہ اس کی کمپنی اور سوسائٹی ایک پوری ٹیم ہوتی ہے ایک پوری لابی ہوتی ہے منافقین نمازیوں کی نہ وہ کسی دوسرے کو یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے دیتے ہیں فویل للمصلین ویل ہے ویل ہے ایسے نمازیوں کے لیے الویل واد فی جہنم شدید القعری شدید القعری یکع فیہ صدید اہل النار ویل جہنم کی اس وادی کا نام ہے جس کے اندر جہنموں کے مجرموں کی پیپ اور ان کا بہتا ہوا خون اور رشتہ ہوا گندے خون کے قطرے جمع ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے قرآن کے الفاظ کہتے ہیں ایسے نمازیوں کے لیے جہنم کی وادی ویل تیار فویل رہتا اللہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں یہ نہیں کہا فی صلاتہم غافلون اس سے ہماری بچت ہو گئی نمازوں میں غافل نہیں نمازوں سے غافل نمازوں میں غفلت تو ہم سے بھی ہو سکتی ہے نماز کے اندر دائیں بائیں خیال ہو گیا نماز کے اندر غفلت ہو گئی اللہ کا شکر ہے اللہ نے یہ نہیں کہا اپنی نمازوں میں غافل ہیں کہا اپنی نمازوں سے غافل ہیں مطلب کیا ہے اپنی نمازوں کے مقصد سے اپنی نمازوں کی فلاسفی سے اپنی نمازوں کی اجتماعیت کے اندر سے ملنے والے دروس اور اسباق سے نماز کے اندر چھپی ہوئی نصیحتوں سے نماز کے اندر چھپے ہوئے سبقوں سے سے اور لیسن للمصلین تباہی ہے ویل ہے جہنم کی وادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے ساہون جو اپنی نمازوں سے غافل ہے ان کی ایک اور نشانی هم يراؤون یہ ہیں جو دکھلاوا کر رہے ہیں اور ان کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ لمبی لمبی نمازیں ہیں اور اگر کوئی چیز مانگ لے اپنا پڑوسی ہی مانگ لے اپنا بھائی ہی مانگ لے اپنا کزن ہی مانگ لے اپنا ہمسایہ ہی مانگ لے اپنا کسٹمر ہی مانگ لے اپنا یتیم ہی مانگ لے اپنے محلے کی بیوہ ہی مانگ لے اپنے محلے کا مریض اور اپاہج ہی مانگ لے تو چھوٹی چھوٹی استعمال کی چیزیں بھی دیتے نہیں دوسروں کو دینے کے یہ روادار نہیں ہوتے ہیں تو سب سے پہلی قسم ہے منافقین کی نماز اور ان منافقین کی نمازوں کی نشانیاں سورت المعاون کی روشنی میں یہ ہیں ایک اور قرآن مجید کی صورت مبارکہ اور اس کی آیت مبارکہ کی روشنی میں نشانی دوسری جس کا سرسری تذکرہ میں نے پہلے بھی کیا قاموا الصلاه قاموا كسالا نماز کے لیے آتے ہیں تو بڑی سستی کے ساتھ آتے ہیں سستی کی نماز کیا ہے اگر اکٹھے ہو گئے دوست ملے اور کہا کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے تو کہہ دیا پڑھ لیتے ہیں شادی ہال میں چلے گئے سیکولر لوگوں کے سے واسطہ پڑا اچھی کھاتی پیتی امیر کبیر فیملی کی شادی کے اندر شرکت ہوئی اور ان کے تانوں سے ڈرے کہ یہ کہاں سے آ گیا ہے نمازی تو نماز چھوڑ ہی دی کہیں اور چلے گئے تو نماز چھوڑ ہی دی رمضان آیا تو نماز پڑھ لی چلا گیا تو چھوڑ ہی دی رمضان آیا تو صف اول کے نمازی عید کی رات چاند رات آئی تو صف اول کے فلم بین اور ڈراموں کو دیکھنے والے رمضان آیا تو رمضان کے اندر مسجد میں بڑے ہی پیش پیش اور آگے آگے رمضان گزرا تو برائی کے کاموں میں ویسے ہی پیش پیش اور آگے آگے نہ رحمان کی دوستی ہاتھ سے گئی نہ شیطان سے یارانہ ہاتھ سے گیا نہ سنم خانہ ہی چھوٹا نہ کعبہ ہی چھوٹا دونوں کو ساتھ ساتھ ملانے کی کوشش کرتا رہا تاغوت کی دوستیاں بھی ساتھ ساتھ ہی رہیں قرآن کی محبتیں بھی ایک ساتھ پلتی رہی کفار سے یارانے بھی ایک ساتھ پلتے رہے مومنین کے ساتھ دھوکے بھی ساتھ ساتھ ہی چلتے رہے میں حیران ہوتا ہوں ہمارے معاشرے کے اندر کتنے ہی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں ان کا کردار بتاتا ہے ان کا اخلاق بتاتا ہے ان کا کریکٹر بتاتا ہے ان کی پیشانی کی سلوٹیں بتاتی ہیں ان کے چہرے کے تیور بتاتے ہیں ان کے دل کی دھڑکنیں غمازی کرتی ہیں ان کے ہاتھوں کے ایکشن انڈیکیٹ کرتے ہیں واضح کرتے ہیں کہ یہ منافق ہیں نشانیوں سے پتا چلتا ہے ویسے عمرہ بھی کرتے ہیں حج بھی کرتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن ان کی نشانی دل چاہا تو پڑھ لی نہ دل چاہا تو نہ پڑھی فریشمنٹ کے لیے پڑھتے ہیں تھوڑا سا اپنے آپ کو ریفریش کرنے کے لیے وہ جیسے انگریز لوگ جب بہت زیادہ کام کر کے تھک جائیں تو اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کریں فلاں ایکسرسائز کر لیں تھوڑا سا ریلیکس ہو کے کرسی پہ ڈھیلے سے ہو کے بیٹھ جائیں تاکہ آپ فریش ہو کے دوبارہ کام شروع کر دیں اس بیچارے کی نشانی یہ ہے اپنے کام کے اندر کرپشن کرتا ہے کام کے اندر خیانت کرتا ہے نماز کے بہانے وقت کی چوریاں کرتا ہے عمرے کے بہانے جھوٹی چھٹیاں لیتا ہے حج کے بہانے اپنے آفس سے غائب رہتا ہے طرح طرح کے معاملات کے اندر پردے پرلے درجے کا خائن ہے یہ پرلے درجے کا کرپٹ ہے یہ اس نے تو نماز کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے اور لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں دیکھے ہیں ہم نے بڑے نمازی دیکھے ہیں ہم نے بڑے دکاندار اس کی دکان پہ کوئی آئے تو اسے دھوکہ دینے سے ذرا نہیں چوکتا ہزاروں کی اور لاکھوں کی کرپشن کرنے کے باوجود اور اپنا سودا بیچتے ہوئے جھوٹی قسمیں کھانے کے باوجود امانتوں میں خیانت کرنے کے باوجود وعدہ شکنی اور عہد کو توڑنے کے باوجود یہ سمجھتا ہے کہ میں نے چند نمازوں کی رشوت اللہ کو پیش کر دی ہے اور اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ رشوت لینے والا ہے چند نمازوں کی رشوت سے وہ میرے اوپر راضی ہو جائے گا میں نہیں فتوا لگاتا آپ کہیں گے یہ پروفیسر صاحب کو کیا ہو گیا عبید الرحمان کو محسن کو کیا ہو گیا یہ بڑے سخت فتوے لگانے لگا ہے صحیح بخاری کی حدیث اٹھائیے آیت المنافق ثلاث آیت المنافق ثلاث منافق کی تین نشانیاں ہیں بات میں جھوٹ بولتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے امانت دی جائے تو اس کے اندر خیانت کرتا ہے یہ تین نشانیاں امام کائنات نے فتویٰ لگایا وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم اگرچہ یہ نماز پڑھے اگرچہ یہ روزہ رکھے اگرچہ یہ اسلام کا دعویٰ کرے اگر یہ تینوں نشانیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں کانا منافقا خالصا بعض میں چوتھی نشانی وَإِذَا خَاسَمَ فَجَر جھگڑا ہو جائے تو مقدموں پہ اتر آئے جھگڑا ہو جائے تو حتیٰ کہ ہزاروں نمازوں کے باوجود اپنے وکیل کو یہ کہنے سے ذرا نہ چوکے کہ اب تو یہ عدالت کا معاملہ ہے سو سو صفوں سے اپنے قلم کو کالا کر کے کالے کوٹ سے اور کالے قلم سے سو سو صفوں کی فائلیں جھوٹ سے بھر سکتی ہیں تو بھر دو کوئی بات نہیں مجھے اپنی نمازوں کی کوئی لاج نہیں مجھے اپنی سفید داڑھی کی کوئی لاج نہیں مجھے شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنے کی کوئی لاج نہیں مجھے اپنے پیشانی کے محرابوں کی کوئی لاج نہیں مجھے نماز کے اندر آنسو بہانے کی کی کوئی کوئی نہیں نہیں مجھے تاک راتوں کے اندر جاگنے بس کیس جیتنا چاہیے میرے حق میں فیصلہ ہونا چاہیے دس دس فائلیں اور ان کے پیٹ جھوٹوں سے اور طرح طرح کی ملما سازیوں سے بھرے جاتے ہیں تو بھر دو امام کائنات نے فتوا لگایا اگر اس کے اندر یہ نشانی بھی پائی جاتی ہے جھگڑا ہوتا ہے تو جھوٹ پہ گالم گلوچ پہ اتر آتا ہے کا منافقا خالصا تو اللہ کے نام اعمال کے مطابق یہ خالص منافق ہوتا ہے میرے محترم بھائی میں آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہتا میں آپ سے یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ نمازیں کیوں پڑھتے ہیں میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں نمازوں کے ساتھ یہ کام کیوں کرتے ہیں نمازوں کو بدنام کیوں کرتے ہیں نمازیوں کو بدنام کیوں کرتے ہیں کچھ تو ہمارے حال پہ رحم کرے لوگ تو ہمیں پہلے ہی گالیاں دیتے ہیں اسلام تو پہلے ہی بدنام ہے ہمارے بارے میں تو یہ بات پہلے ہی آن دی ریکارڈ ہے امریکہ کی غلیظ ترین ایجنسیوں نے باقاعدہ یہ آن دی ریکارڈ ان کے بیانات آج بھی محفوظ ہیں پاکستانیوں کو ایک اچھے ہوٹل کا کھانا اور امریکہ کا ایک ویزا دے دو تو یہ اپنے کے کے سودے کرنے لیے تیار ہوتے ہیں یہ پہلے سے موجود ہوتے ہیں ہم تو دنیا کے اندر پہلے ہی بدنام ہیں ہمارے بارے میں تو یہ پہلے ہی تبصرے ہیں کہ یہ تو اپنی ماں اور بہنوں کو بھی پلیٹ کے اندر رکھ کے تھال میں چند ڈالروں کی عوض پیش کر دیا کرتے ہیں اگر میں ایسے لوگوں کو منافق نہ کہوں تو آپ ہی بتائیں کہ کیا کہوں مومن کہوں کہوں کہوں کہوں کہوں صادق سچے مخلص وفادار اسلام کے خیر خواہ کہوں اچھے بھلے نمازی کہوں کیا کہوں متقی کہوں پرہیزگار کہوں امانت دار کہوں ہونیسٹ کہوں ڈکشنری سے کوئی لفظ تو بتائیں اسلام اور قرآن مجید کے ہر حرف سفے سفے کو پلٹ پلٹ کے غور کے ساتھ اینک لگا لگا کے پڑھ پڑھ کے مجھے بتائیں کہ ان کے لیے اور کون سا لفظ سوٹیبل ہے جہاں تک قرآن مجید پہ مسلسل مطالعے کے بعد جس نتیجے پہ میں پہنچا ہوں پوری ایمانداری کے ساتھ یہ دار الفلاح کا پروگرام ہے اس میں لوگوں کو خوش کرنا نہیں اللہ کی رضا مقصود ہے آخرت کی کامیابی مقصود ہے قرآن کی سچی تعلیمات تو واضح طور پہ یہ کہتی ہیں اگر یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں تو اسے اپنی نماز کی فکر کرنی چاہیے ایسے ہی نمازی ہے ایسے ہی نمازی ہے کہ ان کی نماز کو فرشتے جب لپیٹ کے اللہ کے حضور لے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو نماز کے لیے کور تو ان کے پاس موجود ہوتا ہی نہیں بس چند ٹھونگے ہی تو ہے نا ایکسرسائز ہی تو ہے تھوڑی دیر کے لیے رکو تھوڑی دیر کے لیے سجدہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا اس سے زیادہ ایکسرسائز تو وہ کرتا ہے جسے اپنی صحت کی فکر ہوتی ہے اس سے زیادہ ایکسرسائز تو وہ کرتا ہے جو باڈی بلڈنگ کر رہا ہوتا ہے اس سے زیادہ تو ایکسرسائز وہ کرتا ہے جو بلڈ پریشر کا مریض ہوتا ہے اس سے زیادہ ایکسرسائز تو وہ کرتا ہے جو شوگر کا مریض ہوتا ہے اور ڈاکٹر اسے ایکسرسائز کے لیے ایڈوائز کرتا ہے اس سے زیادہ وقت تو وہ دیتا ہے جو ڈائٹنگ کر رہا ہوتا ہے اس سے زیادہ ایکسرسائز وہ کرتا ہے جو موٹاپے کے بیماری سے نجات حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کی دوڑ دھوپ اور جاگنگ پارک کے اندر جانا اور بیٹھنا اور اس طرح کے معاملات کر رہا ہوتا ہے صرف ایکسرسائز کا نام تو نماز نہیں ہے صرف پریشانی کو ٹیکنے کا نام تو نماز نہیں ہے صرف رکوع کا نام تو نماز نہیں ہے یہ نماز کی ظاہری شکل ہے نماز کی اسپرٹ نماز کی روح نماز کا لباس نماز کا کور اس کی حفاظت کا ذریعہ ہر چیز کا ایک کور ہوتا ہے وہ تو اس نماز میں موجود ہی نہیں فرشتے جب اسے لپیٹنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا کور موجود نہیں ہوتا ایک پرانا سا پھٹا ہوا کپڑا جس کے اندر طرح طرح کے سوراخ کرپشن کے سوراخ خیانت کے سوراخ دھوکے کے سوراخ طرح طرح کے جھوٹوں کے سوراخ قطع رحمی کے سوراخ جھگڑوں کے سوراخ طرح طرح کے سوراخ ہوتے ہیں فرشتے جب اسے لپیٹتے ہیں ہی یا سودا مظلمہ نماز پیچھے دیکھتی ہے کہ جو ابھی سجدے کر رہا تھا اس کا کیا حال ہے نماز کو نظر آتا ہے وہ تو ابھی جو اللہ کے حضور سجدے کر رہا تھا دکان پہ بیٹھ کے تو وہ ایک ایک ٹکے کا پجاری بنا بیٹھا ہے عبد الدینار عبد الدرہم عبد القطیفہ عبد الخمیسہ یہ تو ایک ایک چیز کا اور اپنے ضمیر کے سودے کرنے والا بنا بیٹھا ہے نماز جب اسے دیکھتی ہے اللہ گواہ ہے نماز کا روشن اور تاریخ خوبصورت چہرہ تاریخ ہو جاتا ہے سیاہ ہو جاتا ہے اندھیرے اس کے اوپر چھا جاتے ہیں اس کے دل کے اندھیرے اس کے کردار کے اندھیرے اس کے کریکٹر کی خامیاں نماز کے چہرے کو بگاڑ دیتی ہیں پیچھے وہ نمازی کی طرف دیکھتی ہے اوپر تو جاتی نہیں درمیان میں کہیں ہوتی ہے اور اس نمازی کو جو ابھی سجدے کر رہا تھا اور ابھی دھوکے دے رہا ہے ابھی سجدے کر رہا تھا ابھی جھوٹی قصے اٹھا رہا ہے ابھی سجدے کر رہا تھا ابھی اپنے ایمان کو بیچ رہا ہے ابھی سجدے کر رہا تھا ابھی کرپشن کر رہا ہے ابھی سجدے کر رہا تھا اور ابھی کفر کے ساتھ سمجھوتے کر رہا ہے نماز اس کی طرف دیکھ کے کہتی ہے اللہ کما ضیعتنی مجھے برباد کرنے والے اللہ تجھے برباد ہی کر دے مجھے ضائع کرنے والے اللہ تجھے ضائع ہی کر دے تو نے میرے مقصد پہ میرے مدعا پہ میرے ہدف پہ میرے ایمز پہ میری فلاسفی پہ میرے مقاصد پہ میری تربیت پہ میرے تزکیہ پہ میری نورانیت پہ جو دل میں تیرے اندر دیکھنا چاہتی تھی جو ضمیر تیرے اندر میں ملاحظہ کرنا چاہتی تھی جو شرم و حیا والی آنکھیں تیرے اندر میں دیکھنا چاہتی تھی وہ جو مجھے نظر ہی نہیں آئی ضیعک اللہ کما ضیعتنی ضیعک اللہ کما ضیعتنی مجھے ضائع کرنے والے خائن ڈاکو دھوکہ باز اور بدنام کرنے والے اللہ تجھے ضائع کر کے رکھتے اور آگے بڑھی یہ منافقین کی نماز دوسری نماز ہے ظالمین کی نماز وہ منافق تو نہیں ہوتے نماز محبت سے پڑھتے ہیں خلوص سے پڑھتے ہیں چاہت سے پڑھتے ہیں پانچ وقت کی پڑھتے ہیں ریگولر پڑھتے ہیں باقاعدہ پڑھتے ہیں رمضان میں بھی پڑھتے ہیں غیر رمضان کے اندر بھی پڑھتے ہیں شادی کی محفل میں موجود ہوں تب بھی پڑھتے ہیں غمی کا مسئلہ ہو تب بھی پڑھتے ہیں ہما وقت پڑھتے ہیں باقاعدہ پڑھتے ہیں لیکن نمازوں کے ساتھ ساتھ ظلم ظلم بڑے بڑے کرتے کرتے ہیں ہیں ان ان میں میں اور ایک بڑا واضح فرق ہے وہ تو خود نمازوں کے لیے ان کا دل ہی نہیں چاہتا کبھی پڑھ لیتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں لوگوں کے دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں یہ دکھاوے کے لیے نہیں پڑھتے خلوص سے پڑھتے ہیں چاہت سے پڑھتے ہیں محبت سے پڑھتے ہیں اچھے انداز سے پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ ظلم کرتے ہیں یہ شوہر بڑا ہی نمازی ہے یہ شوہر بڑا ہی نمازی ہے میں لاہور کے ایک محلے کے ایسے پڑھے لکھے نمازی کو جانتا ہوں جو ادھر سجدے کر کے آتا ہے اور لاہور شہر میں رہنے کے باوجود جب گھر آتا ہے تو آتے ہی اپنی اہلیہ اور بیوی کی پٹائی شروع کر دیتا ہے اس بیچاری پہ ڈنڈے اٹھا لیتا ہے اس بیچاری پہ ظلم و ستم کی کہانیاں رقم کرتا ہے ہاں اور ایسی عورتوں کو بھی ہم جانتے ہیں جو ادھر نماز پڑھتی ہیں ایسی کتنے ہی ساسے ہیں جو ایک طرف نماز پڑھتی ہیں اور دوسری طرف جب ان کی بہو بیچاری معصوم ہجرت کر کے آنے والی اور اپنے والدین کی بیٹی اور جگر کا ٹکڑا جب بیگانے گھر کے اندر آئی ہوئی اپنی سانس کو دیکھتی ہے تو اس کے سانس سوکھ سوکھ جاتے ہیں اس اس کے کے کے کے خون قطرے بشاری پسیج پسیج جاتی ہے ہے اور دل اوپر پتھر سا رکھا جاتا یہ کیسی نماز پڑھنے والی سانس ہے جس کی نماز نے اس کے دل کو نرم و گداز ہی نہیں کیا اور ایسی کتنی بہویں اور بیٹیاں ہیں جو گھر کے اندر آتی ہیں اور جب ان کی ساس ان کو دیکھتی ہے کہ یہ مجھ سے میرے بیٹے کو چھیننے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ میرے بیٹے کو سبق پڑھاتی ہے تیری بوڑھی کھوسٹ ماں جس کے گالیں اندر پچکی ہوئی ہیں اور جس کے دانت گرے ہوئے ہیں اور جس کو بولنے کی تمیز نہیں آتی ہے مجھے چھوڑ کے تو اس کے ساتھ یہ خیر خواہیاں کیوں کرتا ہے جب وہ بیچاری ساس اپنی بہو کو دیکھتی ہے تو اسے وہ بہو نہیں ایک چڑیل کی طرح محسوس ہوتی ہے ایک ایسی چڑیل جس کے دانت اپنی ساس کے وجود کے خون کے قطروں میں گڑے ہوئے ہیں اور وہ اس کے خون کو چوس چوس کے اس کے بڑھاپے اور بوڑھے وجود کے اوپر ہتھوڑوں کے ساتھ اور اس کے کے کے کے دل اوپر طرح طرح ظلم و ستم ساتھ پتھر برساتی چلی جا رہی ہے ہاں ہم ایسے بیٹوں کو جانتے ہیں جو نمازی ہیں نمازی ہیں ظالم اتنے ہیں ظالم اتنے ہیں نماز پڑھتے ہیں بوڑھا باپ چارپائی پہ بیٹھے ہوئے کہتا ہے بیٹا پانی کا ایک گلاس تو دے دو نا مجھے وہ کہتا ہے اٹھ کے خود ہی پکڑ لو اس کے ہاتھ کپ کپاتے ہیں اس کے کوا مزمحل ہیں وہ بیچارہ کمزور ہے اور یہ نمازی جوان بیٹا ہے لیکن اپنے باپ سے صحیح طریقے سے بات نہیں کر پاتا اور ایسے نمازی باپوں کو بھی ہم جانتے ہیں نا جو اتنے ظالم ہیں ایک طرف نماز پڑھتے ہیں اور دوسری طرف اپنی اولاد کے بارے میں اتنے غافل ہیں نہ ان کی تعلیم نہ ان کی تربیت نہ ان سے محبت نہ ان سے شفقتوں کا انداز بس کمائی کی ایک مشین ہے جو مسلسل کمائے چلے جا رہے ہیں بیٹے سے پوچھنا نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی کچھ کیا ہے یا نہیں کیا اس سے تو وہ بالکل ہی غافل ہوتے ہیں یہ بھی ظالم بات ہے یہ ظالم بیٹا ہے یہ ظالم شوہر ہے یہ ظالم بیوی ہے یہ ظالم ساس ہے یہ ظالم بہو ہے یہ ظالم نمازی پڑوسی ہے یہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن اس سے اپنے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں کوئی احساس نہیں مجھے رہ رہ کے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے انڈیا کے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے ان کو حضرت میاں اصغر کہا جاتا تھا مولانا تقی عثمانی کراچی کے ایک اچھے جوبند مکب فکر کے عالم ہیں اللہ ان کی محنتیں اور کوششیں بھی قبول فرمائے وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں ان کے بزرگوں نے اس بات کا مشاہدہ کیا کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہے باقاعدہ آن دی ریکارڈ بات ہے حضرت میاں اصغر رحمہ اللہ تعالی ایک محلے میں رہتے ہیں اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اچھی خاصی پراپرٹی رکھتے ہیں کچے مکان میں رہتے ہیں اور ان سے مولانا تقی عثمانی کے ایک بزرگ ملنے کے لیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت آپ کا گھر کچا ہے بارش آتی ہے اور اس گھر کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے مٹی گرتی ہے آپ دوبارہ لگاتے ہیں وقت آپ کا ضائع ہوتا ہے بڑے قیمتی انسان آپ آپ نے پختہ مکان کیوں نہیں بنا لیا ہے آپ نے اپنے مکان پہ ماربل کیوں نہیں لگا لیا ہے آپ نے اپنے مکان کو خوبصورت تعمیر کیوں نہیں کر لیا ہے حضرت میاں اصغر اس کا یہ مشورہ سن کے کہتے ہیں واہ جی کیا بات ہے میری عمر تو ستر سال ہو گئی اور آج تک مجھے خیال ہی نہیں آیا کہ میں مکان پختہ کر لوں تو نے تو بڑا کمال مشورہ دیا ہے مذاق کے انداز میں کہتے ہیں ہیں وہ بیچارے پریشان ہوتے میں نے تو ایک ایک محبت چاہت کے ساتھ مشورہ دیا اور انہوں نے میرا مذاق اڑانا شروع کر دیا پھر کہتے ہیں وہ کیا بات ہے یہ تو مجھے کبھی خیال ہی نہیں آیا تھا آپ نے تو بہت اچھا مشورہ دیا کمال مشورہ دیا ہے یار آپ نے وہ شرمندہ ہو کے پانی پانی ہو کے پوچھتے ہیں ماجرا کیا ہے کہتے ہیں بیٹا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں یہ ہے نمازی خوبصورت نمازی ان کی داستان بھی تو سنیے نا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں گلی کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک لے کے ایک راؤنڈ لگواتے ہیں چکر لگوانے کے بعد کہتے ہیں تمہیں میری گلی کے اندر کوئی پکا مکان نظر آتا ہے کہتا ہے نہیں آپ کی گلی میں سارے ہی مکان ہیں ہیں کہتے میرے پاس اتنے پیسے تو ہیں کہ میں اپنا گھر پختہ کر لوں لیکن اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اپنے پڑوسی کا گھر بھی پختہ کر لوں مجھے شرم سی آتی ہے سارے غریب لوگ اس گلی کے اندر رہتے ہیں صرف میرا ہی پکا مکان دو منزلہ نظر آتا ہو اور ان غریبوں کے اندر ان کے منہ میں رال ٹپکتی اور حسرت کے ساتھ وہ ڈوب ڈوب جاتے ہوں اور میرے مکان کو دیکھ کے وہ ٹھنڈی سانسیں بھرتے ہوں تو کل اللہ کے سامنے جب پڑوسیوں کے حقوق کا پوچھا جائے گا تو مجھے اس وقت کے جواب سے شرم سی آتی ہے میں اس وجہ سے اپنا مکان پختہ نہیں بناتا یہ کہ ان کا فرض نہیں تھا یہ ان کی کوئی ڈیوٹی نہیں تھی کوئی اوبلیگیشن نہیں تھی اخلاقی مسئلہ تھا ہمدردی مسئلہ ہمدردی کا مسئلہ تھا انسانی بنیادوں کا مسئلہ تھا لیکن یہ نمازی ایسے خوبصورت نمازی ہوتے ہیں اور اس کے برعکس ظالمین نمازی ان کی کیفیت کیا ہے جو ایک نقشہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے یہ دوسرے ظالمین نمازی ہیں ان کی نمازوں کی وہی حالت ہے ایک آدمی ہے اس کے بینک کے اندر اکاؤنٹ موجود ہے اس میں بیلنس موجود ہے پیسے جمع کرواتا رہتا ہے اور اچھا خاصا بینک بیلنس اس کا موجود ہے لیکن اس اچھے خاصے بینک بیلنس کی جو چیک بک ہے وہ کسی دوسرے کو دے دیتا ہے ایک چیک کس کو دیا ایک چیک کس کو دیا ایک چیک کس کو دیا پچاس صفوں کی سو سفوں کی چیک بک تھی اور پچاس سو افراد کے اندر اپنا بلینک چیک تقسیم کر دیتا ہے آپ اپنی پوری ایمانداری سے بتائیں کہ اس کا بینک بیلنس اس کے لیے کسی فائدے کا ہوگا اگر وہ اسے کیش کروانا چاہے تو کیا کیش کروا سکے گا کیونکہ بیلنس تو ہے لیکن چیک تو اس نے دوسروں کو دے دیے وہ اپنی مرضی سے اس کو فل کریں گے ہاں میری ماں نے اور ساس نے نماز تو پڑھ لی ہے اور اپنی نماز کا چیک تو گالیاں دے کے اپنی بہو کو دے دیا ہے جتنی میری نمازیں چاہیے لے لو یہاں سے اس بہو نے نماز تو پڑھ لی ہے لیکن نماز پڑھنے کے بعد جو نماز کا چیک ملنا تھا اللہ سے وہ تو اس نے اپنی ساس کو دے دیا ہے کہ اس میں جو چاہو تم رقم کر لو اس حضرت صاحب نے میاں صاحب نے نماز تو پڑھ لی ہے لیکن اپنی نماز کا چیک اپنی بیوی کو دے دیا ہے کہ نیکیاں تم لے لو اور اس بیوی نے نماز تو پڑھ لی ہے لیکن نیکیوں کا ثواب اور اس کا چیک اپنے شوہر کو دے دیا ہے کہ نیکیاں تم لے لو اس امیر کبیر نے نماز تو پڑھ لی ہے لیکن اپنی نیکیوں کا چیک اپنے ہمسائے اور پڑوسی کو دے دیا ہے اسی کے بارے میں امام کائنات نے فرمایا تھا کہ میری امت کا سب سے غریب انسان یہی ہے ظالم نمازی بڑا ہی غریب ہے یہ بیچارہ بڑا ہی غریب ہے کیونکہ یہ اس دن غریب ہوگا جب اسے اپنی نمازوں کی دولت کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی جب ایک ایک نیکی کے لیے لوگ ترستے ہوں گے یہ اس وقت غریب ہوگا فیق وقت کذا فہذا واکل مال هذا وصفك دم هذا وضرب هذا وصفك هذا کسی پہ خون کا ظلم کسی پہ کرپشن کا ظلم کسی پہ زبان کا ظلم کسی پہ کون سا ظلم کسی پہ کون سا ظلم مظلومین کو نمازیں تقسیم ہوتی چلے گی دو ہزار تیرہ کے رمضان المبارک کی ساری کی ساری نمازیں تو میں نے اپنے محلے کے اس پڑوسی کو دے دی جس کے خلاف میں نے جھوٹا مقدمہ کیا ہوا ہے اور وہ بیچارہ عدالتوں کے اندر بیس پچیس سال سے غربتوں کے باوجود دھکے کھاتا پھرتا ہے میری نمازوں کا کیا بنے گا وہ تو میں نے اسے دے دی ہے مجھے کیا ملے گا وہ تو اللہ نے اس کو دے دی ہیں میرے محترم بھائیوں یہ بڑے ہی احتیاط کی باتیں ہیں خصوصاً میں اپنی ماں بہنوں کو اس موقع پہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں گھر کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی لے کے واپس نہ کرنا یہ بھی ظلم ہوتا ہے ایک چھوٹی سی تنگی ایک چھوٹی سی چھلنی ایک چھوٹی سی پرات ایک چھوٹی سی کٹوری ایک چھوٹا سا چمچ ایک تھوڑا سا نمک کا وہ پاٹ جس کے اندر آپ نمک رکھتے ہیں ایک شوگر پاٹ جس کے اندر آپ چینی رکھتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں حتیٰ کہ ایک ماچس جو آپ اپنے کسی ساتھ رہنے والی ہم سائز سے لے لیتی ہیں استعمال کے لیے اور پھر آپ سمجھتی ہیں کہ اب واپس آ کے بار بار مانگنا اور دروازہ کھٹکانا تو اس کا کام ہے میں کیوں واپس کروں ایسی تمام بہنوں کے لیے ایک بات تو یہ ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بعض دفعہ ضرورت ایسی پڑتی ہے ہے تو وہ نلکی اور اس کا ایک دھاگا ہے تو وہ چھوٹی سی سوئی جو ایک روپے کی مل سکتی ہے تو وہ چھوٹی سی ایک کامن پن جو معمولی سی ہے اور اس کی کوئی وقت نہیں ہے لیکن گھر میں شوہر نامدار ناراض ہے ان کا بٹن ٹوٹا ہوا ہے آفس میں جانے کا وقت ہے اور فوری طور پہ گھر کے اندر جب نلکی دھاگا اور سوئی تلاش کی جاتی ہے یاد آتا ہے وہ تو پڑوسن لے گئی تھی اور ادھر سے یہ برس رہے ہیں تو اس وقت جو کفیت ہوتی ہے وہ معصوم میری بہن ہی سمجھ سکتی ہے کہ اس اس اس اس وقت لمحے میں کے لیے دھاگے اور سوئی کی قیمت کیا ہوتی ہے اس سے قدورتیں بڑھتی ہیں امام کائنات علیہ السلاۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا جس نے اپنے بھائی پہ تھوڑا سا بھی ظلم کیا حرم اللہ علیہ الجنہ اللہ اس پہ جنت حرام کر دیتا ہے صحابہ پوچھتے ہیں وہ ان کا نا شی ان یسیرا اگرچہ وہ تھوڑی سی چیز ہو آپ نے کہا وا قوب اگرچہ وہ مسواک کی تھوڑی سی لکڑی ہی کیوں نہ ایسا خوبصورت اسلام ایسا خوبصورت دین اور ہم نے اسے بدنام کر کے رکھ دیا یہ آفس میں کام کرتے ہیں اور ان کے گھر کے اندر آفس کی کرسیاں ہیں آفس کا فرنیچر ہے آفس کا پین ہے آفس کی چیزیں ہیں اور یہ اچھے بلے نمازی ہیں اور ان کو فکر ہی نہیں یہ تو قوم کی امانت ہے یہ تو اجتماعی چیزیں ہیں ان کو یاد ہی نہیں امام کائنات نے تو اس صحابی کے بارے میں جس نے اپنی جان اللہ کی راہ کے اندر قربان کی تھی کہا تھا نہ نہ یہ نہ سمجھنا کہ وہ مجاہد ہے اور جنتی ہو گیا ہے وہ کرپٹ تھا اور اس نے مال غنیمت سے ایک چادر چرائی تھی الشَّمْلَ لَتَلْتَهِبُ عَلَيْهِ نَارَ میں اپنی نبوت کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جہنم کی اس چادر کو آگ لگی ہوئی ہے اور وہ مجاہد اس آگ کے اندر جل کے بھسن ہو رہا ہے دین کا معاملہ ہے میرے بھائیوں دین کا معاملہ ہے امانت کا معاملہ ہے تو دوسرے قسم کے نمازی ظالم نمازی ہیں تیسرے قسم کے نمازی میں بات کو مختصر کرتا ہوں وقت اجازت نہیں دیتا آخری پانچ چھ منٹ کے اندر میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہوں گا تیسرے قسم کے بڑے ہی خوبصورت نوازی ہیں ان کو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ اصحاب الیمین والی نمازی ہے پہلے نمازی منافقین دوسرے نمازی ظالمین تیسرے نمازی اصحاب الیمین یہ نمازی ہے دوسروں کا خیال رکھتے ہیں دوسروں کا احساس کرتے ہیں ایماندار ہیں وعدے کے پاسدار ہیں اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں حیا اور عفت کے پیکر ہیں لوگ ان کو دیکھتے ہیں اور یہ ہلکے سے اشارے سے بھی کہہ دے نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو ان کو انکار کرتے ہوئے شرم سی آتی ہے اتنا صاحب کردار اتنا اچھا آدمی وہ مجھے کہے نماز کے لیے آؤ اور میں نماز کے لیے نہ جاؤں ساری زندگی مجھ پہ احسان کرنے والا سارے زندگی اپنے ہمسائے کے اندر گھر کا خرچہ پہنچانے والا وہ نمازی مجھے کہہ رہا ہے کہ آؤ نماز پڑھے آؤ دار الفلاح کے پروگرام میں جائیں اور میں اس کو انکار کر دوں کام بھی نیکی کا اور کہنے والا بھی نیک اور متقی اور میں اس کی بات کا انکار کر دوں اسے شرم شرم سی آتی ہے وہ پانی کے اندر شرما شرما کے ڈوب ڈوب جاتا ہے کہ میں اس کا انکار نہیں کر سکتا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان سے کبھی غلطی نہیں ہوتی وہ انسان ہیں ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں ان سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں کبھی کبھی ان کی نوک جھونک بھی ہو جاتی ہے لیکن یا وہ معافی مانگ لیتے ہیں کوئی دوسرا معافی مانگ لے تو اس کو معاف کر دیتے ہیں یہ ایسی ساس ہے جو اپنی بہو کی غلطیوں کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے کوئی بات نہیں میری تو بیٹی بھی کسی کی بہو ہے نا جب اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو میرا دل کیسے پرشیشتا ہے میں اس کو معاف کر دیتی ہوں میں اس کو خود بیاہ کے لائی ہوں یہ اپنے والدین کو چھوڑ کے آئی ہے یہ اپنے بھائیوں کو چھوڑ کے آئی ہے یہ اپنی بہنوں کو چھوڑ کے آئی ہے بیٹی ہے بچی ہے چھوٹی ہے پیار سے محبت سے اپنی بیٹیوں کی طرح اسے سمجھائے دیتی ہے یہ ایسی خوبصورت نیک بہو اور بیٹی ہے جو سمجھتی ہے کہ یہ میری ساس ہے یہ تو مجھے بیاہ کے لائی ہے اس نے میرے لیے جتن کیے ہیں اس نے گبرو جوان کو پال کے اپنے بیٹے کی ساری مشقتیں برداشت کر کے جب وہ جاب والا ملازمت والا ہو گیا اس کو میرے حوالے کر دیا ہے اور اب وہ میری کفالت اور میری ساری کی ساری ذمہ داریاں اٹھا رہا ہے وہ تو میری محسنہ ہے یہ ایسا شوہر ہے جو اپنی بیوی کے بارے میں احساس رکھتا ہے کہ یہ میرے پاؤں کی جوتی نہیں ہے اسے میں نے نکاح کر کے ذمہ داری اٹھا کے قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہہ کے کہ مجھے تیری ساری ذمہ داریاں قبول ہیں مجمع عام کے اندر وعدہ کر کے کہ مجھے تیرے ساتھ وعدوں کو نبھانا قبول ہے مجھے تیری تیری ساری کی سارا مزاج طبیعت قبول ہے یہ کہہ کے میں اسے اپنے گھر میں لایا ہوں کوئی بات نہیں ایک کمزوری ہے تو ایک خوبی بھی تو ہے ایک خامی ہے تو ایک کوالٹی بھی تو ہے ایک ایک دفعہ اگر کھانا کچا ہے تو کئی دفعہ اچھا بھی تو ہوتا ہے وہ خوبیوں پہ نگاہ رکھتا ہے کمزوریوں پہ نگاہ رکھتا ہے یہ ایسی بیوی ہے جو ہر وقت اپنے شوہر کی جیب پہ ہی نظر نہیں رکھتی ہے ہاں کبھی کبھی انسان ہونے کے ناطے اگر آپس میں اختلافات ہو بھی جاتے ہیں ان ان کا دل وسیع ہے کی نگاہیں آخرت پہ ہیں ان کی نگاہیں اللہ کے سامنے عدالت میں کھڑے ہونے پہ ہیں یہ اصحاب الیمین والے لوگ ہیں کمزوریاں بھی ساتھ ساتھ ہیں خوبیاں بھی ساتھ ساتھ ہیں لیکن خوبیوں کا پہلو غالب ہے خوبیوں کا پہلو غالب ہے ایک دفعہ اگر کہیں غلطی ہوئی ہے تو سو دفعہ اپنی پڑوسیوں پہ اپنے پڑوسوں پہ احسان بھی کر رکھا ہے ایک دفعہ اگر جھگڑا ہوا ہے تو سو دفعہ انہوں نے صلح بھی کی ہوئی ہے یہ اصحاب الیمین کے نمازی ہے اور ان میں سے تھوڑے سے جو آگے بڑھ جاتے ہیں وہ مقربین ہو جاتے ہیں وہ مقربین ہو جاتے ہیں پہلے منافقین ہیں دوسرے ظالمین ہیں تیسرے اصحاب الیمین ہیں اور چوتھے مقربین ہیں یہ تو شاید ہم میں سے کوئی بھی نہ ہونا اصحاب الیمین میں اور مقربین میں یہ فرق ہے کہ اصحاب الیمین کے نمازی کوتاہیاں کمزوریاں بھی رکھتے ہیں اصحاب الیمین کے نمازی نماز کے اندر ان کا خیال دائیں بائیں بھی ہو جاتا ہے نماز کے اندر ان کو وسوسے بھی آتے ہیں نماز کے اندر کوتاہیاں کمزوریاں وقت کے اندر کوتاہیاں کمزوریاں بھی کئی دفعہ ہو جاتی ہیں لیکن یہ مقربین ہیں یہ تو ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو یہاں تک کہتے ہیں کہ اللہ گواہ رہنا چالیس سال سے میں کبھی سفے اول سے پیچھے نہیں رہا ہوں یہ تو ایسے نمازی ہیں نماز کے اندر ان کے جسم میں سات سات تیر لگتے ہیں اور جسموں سے خون رشتہ ہے اور یہ پھر بھی کہتے ہیں کہ اللہ گواہ رہنا تیرے قرآن کی خاطر جسم میں تیر پیوست کروا لیے ہیں سورہ کہف کی تلاوت چھوڑنا اچھا نہیں لگا ہے یہ سید عبداللہ غزنوی ہے بارش ہوئی ہے کپڑے بھیگے ہیں نماز سے فارغ ہوئے ہیں لوگ بے چین نظر آتے ہیں پوچھتے ہیں وجہ کیا ہے لوگ بتاتے ہیں اپنے کپڑوں کی طرف دیکھتے ہیں بھیگے بھیگے سے ہیں ہیں کہتے بارش واللہ عبداللہ را خبر نشود بارش ہوئی ہے اللہ کی قسم ہے عبداللہ کو پتا کوئی نہیں چلا بارش ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے چلیں آپ مقربین نہ بنے اصحاب الیمین تو ہم بنے نا اصحاب الیمین تو ہم بنے یہ ایسے نمازی ہیں تجھے کیا ملے گا نماز میں ان کو کیا ملنا ہے یہ جب گھر کے اندر وضو کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں ان کے وضو کے قطرے کے ساتھ ساتھ اے میرے فرشتوں ان کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہوں کو صاف کرتے چلے جانا ان کی آنکھوں کی پلکوں پہ پانی گرے تو مجھے اتنی پیاری لگتی ہے کہ ان کی آنکھوں کی پلکوں سے تم ان کے گناہوں کو دھوتے چلے جانا یہ اپنے منہ میں کلی کے لیے پانی ڈالیں تو ان کے دانتوں اور زبانوں کے گناہوں کو صاف کرتے جانا جب یہ ایک ایک قدم اٹھائیں تو ان کے قدموں کو گنتے چلے جانا نہ صرف گنتے چلے جانا امام کائنات کہتے ہیں اللہ تعالی خواب میں مجھے ملے اللہ نے پوچھا اتدری جانتے ہو عالم بالا کے فرشتے وہ کون سی ایسی نیکی ہے جسے لکھنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں یہ ایک طویل حدیث ہے اس کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جب نمازی ایسے نمازی اصحاب الیمین اصحاب الیمین اور مقربین جب یہ گھر سے چلتے ہیں تو ان کے قدموں کو لکھنے کے لیے آسمانوں کے اونچے اونچے فرشتے قدم کو لکھنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوششیں کرتے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں لکھوں دوسرے کی کوشش ہوتی ہے اس کا خوبصورت قدم میں لکھوں یہ اصحاب الیمین میں سے ہے یہ مقربین میں سے ہے ان کے ایک ایک قدم اٹھتا ہے تو ایک ایک گناہ معاف ایک ایک نیکی درج اور ایک ایک درجہ بلند ہوتا جاتا ہے یہ مقربین میں سے ہے یہ اصحاب الیمین میں سے ہے گھر سے نکلتے ہیں تو اللہ ان کے استقبال کے لیے موجود ہوتے ہیں اللہ کما یا اہل الغائب اللہ اس پہ اتنا خوش ہوتے ہیں جیسے اداس ماں پردیسی بیٹے کے آنے پہ خوش ہوا کرتی ہے یہ اصحاب الیمین اور مقربین میں سے ہیں جب یہ نماز کی دو رکت پڑھ لیتے ہیں تو اللہ ان پہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ ان کی دو رکتوں سے جنت کے آٹھوں دروازے ہی کھل جاتے ہیں یہ ایسے خوبصورت نمازی ہیں جب یہ زمین پہ چلتے ہیں تو ان کے قدم اور ان کے وضو اور ان کی دو رکھتے بلال کی طرح اللہ کو اتنی اچھی لگتی ہیں یہ زمین پہ قدم رکھتے ہیں اور ان کے قدموں کی آہٹیں جنت میں سنائی دیتی ہیں یہ ایسے اصحاب الیمین اور مقربین نمازی ہیں جو اپنی نمازوں کی پاسداری حفاظت کرنے والے ان کو قائم کرنے والے ہیں بس پڑھنے والے نہیں ہیں ان کو قائم کرنے والے ان کی حفاظت کرنے والے ان پہ دوام کرنے والے آخر دم تک ان کی اتنی حفاظت کرنے والے یہ جناب عامر ہے ہے مرض الموت کے اندر لوگوں سے کہتے ہیں مجھے مسجد میں لے جاؤ لوگ کہتے ہیں مسجد اور تم اتنے بیمار کہتے ہیں جب میں اللہ اکبر کی آواز سنتا ہوں تو گھر میں بیٹھے رہنے سے مجھے شرم سی آتی ہے مجھے مسجد میں لے جاؤ اٹھا کے مسجد میں لے جاتے ہیں مغرب کی نماز میں شامل ہوتے ہیں پہلی رکت ادا کرتے ہیں اور اللہ اپنے پیارے کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں یہ ایسے خوبصورت نمازی ہیں کہ جب یہ دو رکت نماز بھی پڑھ لیتے ہیں وہ بے شک مسجد منیرہ میں یا قصور کی کسی مسجد کے اندر جاتے ہیں اللہ کہتے ہیں تمہاری ادائیں مجھے اتنی اچھی لگتی ہیں تمہاری دو رکتوں کا ایسے ہی ثواب ہے جیسے تم نے خانہ کعبہ کے اندر جا کے حج مکمل کر لیا ہے یہ ایسے خوبصورت نمازی ہیں یہ اصحاب الیمین میں سے ہیں یہ مقربین میں سے ہیں جب یہ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں ولدت آج تو اصحاب الیمین مقربین سے نمازوں کے پاس داری کرنے والا ہے تیری نماز سے مجھے اتنا پیار ہے تیری دو رختوں سے میں نے تجھے گناہوں سے اتنا صاف کر دیا ہے جیسے کہ آج ہی تو اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا آئیے میرے محترم بھائیوں ہم جائزہ لیتے ہیں ہمارا شمار کن نمازیوں میں ہے منافقین میں ظالمین میں اصحاب الیمین میں یا مقربین میں اور آخری پیغام اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نماز چھوڑ دیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کہیں خود بخود ہی فتویٰ لگا کے کہ منافقین میں سے ہیں نماز چھوڑ دیں چھوڑیں گے تو کیا ہو جائے گا مومنین میں سے ہو جائیں گے چھوڑیں گے تو منافقین سے نکل کے کافرین میں ہو جائیں گے چھوڑنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا مسئلہ یہ حل نہیں ہوگا کہ ٹیچر کہتا ہے بیٹا آپ کے مارکس ٹیسٹ میں کم آتے ہیں اور وہ کہے میں ٹیسٹ میں بیٹھوں گا ہی نہیں وہ کہے سر جی انشاءاللہ شاء آئندہ میں تیاری کر کے بیٹھوں گا اللہ کہیں کہ تیری نماز سے مجھے شکوا ہے اور وہ یہ نہ کہے کہ میں نماز پڑھوں گا ہی نہیں کہے اللہ میں تیرے شکووں کو ایسا دور کرے کروں گا کہ تیرے فرشتے میرے سجدوں کو سلام کیا کرے گا وہ اپنی محنت میں اضافہ کرے اپنی کوشش کے اندر اضافہ کرے ٹیسٹ کے جس جس سوال کے اندر کمزوری ہے اس میں مزید اضافہ اور محنت کرنے کی کوشش کر کے اس خلا کو پر کرے اور اس کمزوری کے پہلو کو دور کرے جب وہ کوشش کرے گا تو اللہ رب العزت کو اس کی کمزوریاں بھی اچھی لگے گی امام کائنات نے اس صحابی سے کہا تھا نا جس نے کہا تھا مجھے نہیں پتا نماز میں کیا پڑھتے ہو آپ نے کہا تم کیا پڑھتے ہو اس نے کہا میں تو سبحان اللہ الحمد للہ بس یہ پڑھتا رہتا ہوں مجھے تو اور کچھ آتا ہی نہیں ہے امام کائنات نے کہا تھا جو کچھ ہم پڑھتے ہیں وہ بھی یہی ہے مطلب کیا تھا کہ اللہ تمہیں بس ایسے پڑھنے کا بھی اجر نصیب فرمائے کوشش تو تھی نا اس کی گموار تھا دیہاتی تھا جاہل تھا زبان اس کی موٹی تھی یاد ہوتا نہیں تھا ڈیفینیٹلی یہ مسائل تھے جس وجہ سے اس کو نماز بھی یاد نہیں ہے اللہ پھر بھی اس پہ خوش ہے کہ کوشش تو کر رہا ہے میرا مطلب حوصلہ شکنی کرنا نہیں میرا مطلب کوشش شروع کریں شکوں کو دور کریں نمازوں میں اخلاص محبت اور چاہت پیدا کریں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں منافقین ظالمین کی فہرست سے نکال کے اصحاب الیمین اور مقربین کی فہرست میں اللہ تعالیٰ شامل دے جزاکم اللہ خیر